مدینہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے نبی کو نبی کے کام کو اپنے یہاں آسرا دیا اور جو جو نبی کی نسبت سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کو بھی آسرا دیا ہاں۔ اور آشرا دیتے دیتے وہاں تک کیا انہوں نے اپنی راحت تو راحت اپنے حاجت کو بھی نہیں دیکھا ہاں حاجتیں بھی پوری نہیں ہوئی بھوکے بھی رہے پیاسے بھی رہے ہاں۔ اس طرح جب ان کو دین ملا تو انہوں نے دین کی یہ قدر کی دین کے ہر تقاضے پر دین کے ہر معاملے پر اپنے آپ کو آگے رکھا ایک تو کے مسلمان کے اوپر بحیثیت اس کے مسلمان بہنوں کی دو باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہے اپنی زندگی میں اپنے دین پر استقامت پیدا کرے اس بات ہر مسلمان سے متعلق ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر یقین کرنے کے لحاظ سے اس کے سیکھنے سکھانے کے لحاظ سے اور اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لحاظ سے ہر لحاظ سے اپنے اندر استقامت پیدا کریں یہ حکم ہے کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرو یعنی اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند بناؤ اور یہ پابندی صرف مسلمان پر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے نبی پر بھی ہے نبی کو بھی حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو اپنے کاموں میں پابند کرو ہاں، اپنے کاموں میں پابند کرو سفیم کما او مرتا ومنتا تاب کا ایسے کئی میسف کما ومن تاب ہے نبی جس بات کا آپ کے پاس اللہ کی طرف سے حکم آ آپ اپنے آپ کو اس کا پابند کرتے پر وہی آتی تھی یا کامات آتی تھی تو کہا کہ جو حکم آئے اور بعض آیتوں میں شراحت ہے جو وہی آپ پر آئیے آپ اس کی اتباع کیجیے اس کے پابند ہو جائیے یہ دین میں پابند ہونا اور دین کے کاموں کا اپنے آپ کو پابند کرنا استقامت کے ساتھ رہنا یہ اصل ہے یہ اصل ہے کہ پابندی ہو جائے چاہے وہ اور پابندی ہر طرح اللہ کے فرائض ہیں تو اللہ کے فرائض پر پابند کرے اپنے آپ کو نماز روزہ زکات حج اور دوسرے بندوں کے لائن کے جو معاملات اور اس کے جو فرائض ہیں وہ اس کا اپنے آپ کو پابند کرنا اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنے آپ میں استقامت پیدا کرو کہ عمل شروع کیا ایک عمل پر قدم رکھا تو بس اس کے پابند ہوتے چلے جائیے ہوتے جائے کہاں تک کہ موت تک موت تک کی میاد ہے کام کرنے کے لیے دنیا دارالعمل ہے اور موت تک کی مداد عمل کرنے کا وقت ہے یہ دارالعمل ہے ہاں، دنیا کی خوبی یہی ہے کہ دنیا کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ دارالعمل ہے یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی جگہ قرار دیا جب موت کی وجہ سے دنیا کی زندگی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہ صرف زندگی کا دروازہ بند ہو گیا عمل کا بھی دروازہ بند ہو گیا اب کوئی عمل نہیں کر سکے گا مات ابن آدم ان قطان ہو عمل ہو حدیث سے میں ایزا مات نو آدم ان قطان ہو عمل ہو آدم کا بیٹا مرا کہ اس کے عمل کا دروازہ بند ہوا عمل کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے جب تک کی دنیا میں آدمی ہے وہاں تک جب تک اس کے اندر شور ہے شور ہے ہوش ہے وہاں تک اس کے دل میں عمل ہے یہ دار دارالعمل ہے یہ عمل کرنے کی جگہ ہے اور عمل کرنے کی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے آخرت بنانے کا موقع ہے جسے بازاروں میں لوگ لوگوں کے لیے مال کمانے کا اور نفع حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے زمینوں میں سے پیداوار لینے کا موقع ہوتا ہے تو دنیا آخرت کی کھیتی بھی ہے اور دنیا آخرت کا بازار بھی ہے دونوں ہے بازار میں لوگ سودا کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں دو قسم کے ہو جاتے ہیں بعض لوگ نفع کما کر مالدار ہو جاتے سمندر ہو جاتے بعض لوگ کھوٹ کا کر پاگل بھی ہو جاتے رب امن ربی ہسے رمن ہنسے نفا اٹھا لیا یہ نفا لیا کھوٹ کا ہی یا کھوٹ ہی ایک میدان ہے بازار ایسے ہی دنیا بھی ہے یہ بھی ایک میدان ہے کھوٹ کھانے کا یہ بھی ایک میدان ہے نفع اٹھانے کا کہ رب من حمن سے من کل الناس یبدو فبائع نفسه موبقها و موبقها جی شریف ہے کہ کل الناس یبدو ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے یعنی ہر آدمی گزار اپنی زندگی گزارتا ہے اسے تو گزار زندگی نہیں گزارا زندگی تو گزرے گی شہرت نکلے گا ڈوبے گا شہرت نکلے گا ڈوبے گا رات ہوگی جن تو چلے گی وہ تو ہر آدمی کی زندگی گزرتی ہے لیکن زندگی سے صرف گزارا نہیں ہے بلکہ زندگی کے اس گزرنے میں دونوں قسم کے لوگ ہو جائیں گے رب ہوا خسیر عمل خسیرا کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو نفع اٹھا لیں گے نفع کما لیں گے جسے بازار نفع کمانے والے ہوتے ہیں اور مقدر میں شاد نہیں ہوا تو کھوٹ کھانے والے بھی ہوتے ایک کاروبار میں کھوٹ ہوئی ہاں ایسے یہاں بھی ہے یہ اپنی آخرت کے بارے میں کچھ لوگ آخرت میں کھوٹ کھانے والے ہوں گے کچھ لوگ آخرت لحاظ سے نفع پانے والے کیونکہ یہ عمل کرنے کی جگہ ہے یہ بازار ہے یہ کھیتی ہے کھیتی میں بعد میں تھوڑا پیداوار ہوتی ہے آدمی مالدار ہو جاتا ہے بعد مطلب کوئی آسمانی آفت آ گئی اور پیداوار بھی ختم ہو گئی اصل اصل جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا تو یہ ہے میدان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس اس کو دار العمل بنایا ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور عمل بنانے کے لیے کہ عمل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کا سلسلہ شروع کیا آدم علیہ السلام کے زمانے سے دین کا شروع سلسلہ شروع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دین دیا عمل کرنے کے لیے کہ کیا عمل کرو گے تو کہا ہم آپ کو دین دیتے ہیں اس دین کا اپنے آپ کو پابند کرو ہاں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے دین آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اولاد پر لمبا چوڑا دین نہیں تھا کیونکہ وہی تھے اور کوئی نہیں تھا تو ان کا دین ان کی توحید تھی ان کا دین ان کے توحید وہ زیادہ احکام نہیں تھے توحید کے ساتھ کچھ احکامات تھے پھر جو جو انسانیت آگے بڑھی ان کی صلاحیتیں آگے بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین دیا جو ان کے حال کے مناسب تھا اور اگر انہوں نے دین بگاڑا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بیچ کر کے ان کے دین کو سدھارتے تھے نوح علیہ السلام کا آنا اسی وجہ سے ہوا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں حضم علیہ السلام کے بعد لوگوں نے دین بگاڑ دیا اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرنا شروع کیا اور نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اس بگاڑ کو دور کرایا جو جن کا بگاڑ دور ہوا وہ کامیاب ہوئے باقی لوگ ناکام ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے تو میں نے کہا دین دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا کہ نبی دین لے کر آتا تھا اور دین کا مطلب یہ ہے کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ سے تعلق ابدیت اور بندگی کا ہی ہوگا دوسرا تعلق نہیں کہ ہمارا تعلق اپنے رب سے بندگی کا ہے ہم کو بندگی کے لیے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہمارا اللہ کا سے تعلق تقدیت کا اور بندگی کا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ سے کوئی رشتے داری کسی کی نہیں ہے ہاں، بھاگیداری بھی نہیں ہے یہ تعلق کون سا ہے تعلق عبادت اور بندگی کا ہے میں نے جناتوں کو میں نے انسانوں کو فرمایا عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے عبادت کا تعلق دنیا تعلقات کی جگہ ہے یہاں بہت تعلقات پیدا ہوتے ہیں انسانوں کے لیے یہ بات انسانوں کے خاصیات خاص ہے دنیا کے اور کسی کے لیے یہ بات نہیں ہے انسانوں کا یہ معاملہ ہے کہ انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں جی ہاں خاندانی تعلقات بھی قائم ہو جاتے ہیں دادا کا خاندان نانا کا خاندان پھر ان کی وجہ سے اور تعلقات ضروریات کے تعلقات جی ہاں ضروریات کے تعلقات جس سے ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں اس سے تعلقات پیدا ہوتے ہیں تو یہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے کہ یہاں تعلقات پیدا ہوں گے آدمی کا تعلق اپنی ذات سے بھی ہے آدمی کا تعلق اپنی ذات سے بھی ہے اور پھر دوسرے تعلقات ہیں ان تعلقات میں کیسا رہنا ہے تو اس کی ہدایت ہم کو دی گئی ہے ان تمام تعلقات میں اللہ کا بندہ بن کر بندوں میں رہو یہ ہدایت ہے کہ اللہ کے بندوں میں بندہ بند کر کے رہو کہ اللہ کے تو ہم بندے ہیں اور آپس کے بھائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو یہ سبق پڑھایا کہ عباد اللہ اللہ کہ دیکھو کے تو بندے رہو کہ اس نے ہم کو بندہ بنایا ہے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو بندے سے بندگی ہی اچھی لگتی ہے بندے سے بندگی ہی اچھی لگتی ہے بندگی نہیں ہے پھر پھر وہ ریت کتاب کا شر اور ہے زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بابندگی خوشندگی ایک اللہ والے نے یہ بات کہی ہے زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بابندگی خوشندگی زندگی بغیر بندگی کے شرمندگی ہوگی زندگی تو ملی بندگی نہیں ہوئی تو شرمندگی ہوگی پشیمانی ہوگی پچھتاوا ہوگا پچھتاوا بھی ایک سزا ہے حسرت حسرت سب سے زیادہ حسرت اللہ کے نہ ماننے والوں پر ہوگی سب سے زیادہ حسرت پچھتاوا کہ بہت بڑا نفع بہت ہو گیا اور بہت بڑا نقصان سر پر آ گیا اس کو حسرت کہتے ہیں پچھتاوا کہتے ہیں تو پچھتاوا ایک سر ایک طرح کی سزا ہے کیوں کہ کسی کام کے لیے پیدا کیا تھا کسی کام کے لیے بنے تھے اور وہ کام نہیں بنا وہ کام نہیں کیا اور اس کا موقع نکل گیا حدیثوں میں ہے کہ ہر مرنے والے کو پچھتاوا ہوگا ہر مرنے والے کو پچھتاوا ہوگا صحابہ نے پوچھا کہ ہر مرنے والے کو کیوں پچھتاوا ہو اچھے لوگ بھی مرتے ہیں بوڑھے لوگ بھی مرتے ہیں بروں کو پچھتاوا ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی مایا بھی لوٹ گئی ان کا موقع بھی گیا اور ان پر سزا کی سزائی تو ان کا پچھتاوا تو بجا معلوم ہوتا ہے دوسروں کو کیوں پچھتاوا ہو آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے پچھتاوے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ پچھتاوا کریں گے کہ ہم نے اس سے زیادہ کیوں نہیں کیا یہاں تو بہت ملتا تھا یہاں تو بہت ملتا تھا ہم نے اس سے زیادہ کیوں نہیں کیا کیونکہ آخرت اللہ تعالیٰ دے گا دو دو آخرت کی دو صفتیں بنیادی ہے آخرت کی دو صفتیں بنیادی ہے ہمارا ایمان ہے اللہ اور آخرت پر نبیوں کی دعوت میں ایمان باللہ والیوم الاخر کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور جن جن باتوں پر اللہ نے ہمیں حکم دیا ان کی کتابوں پر نبیوں پر بھی اور آخرت کے دن پر کہ ہمارا ایمان ہے آخرت کے دن پر کہ کہ ایک ایک دن آئے گا وہ آخرت ہوگی پھر اس کے پاس کوئی دن نہیں ہے کوئی رات نہیں ہے آخرت اس طرح ہوگی نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی سورت نچان اس کو آخرت کہتے ہیں تو آخرت کی دو صفتیں ہیں یہ ہم کو تعلیم دی ہے ہمارے ایمان نے تو ہمارے دین نے یہ بتایا ہے کہ آخرت دو شفاتوں کے ساتھ ہوگی ایک آخرت بطور بدلا کے ملے گی جیسے بازار میں آپ کو چیز جائیں بازار میں جائیں تو بازار کی کوشش لینا چاہے تو مفت نہیں ملے گی مفت دیں گے مال تو اور مال لو مال دو مال لو پیسے دو سامان لو اس کو بازار کہتے ہیں کہ پیسے دو سامان لو بغیر پیسے کے کہ بغیر پیسے کوئی سامان نہیں ملے گا اس لیے کوئی آدمی بازار سے گزرے غریب آدمی اس کے بعد پیسے نہیں ہے تو وہ بازار کے چیزوں کو دیکھ کر اس کو حسرت ہوتی ہے کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں یہ بھی لیتا میرے پاس پیسے ہوتے تو یہ بھی لیتا میرے پاس پیسے ہوتے یہ بھی لیتا ہوتا نہیں ہوتا اس کو اس طرح سے حسرت ہوتی ہے کہ بازار اچنہ کے آگن دہ تر وہی دست بنا گندہ تر یہ بازار جتنا سامان سے لگا ہوا ہوگا اتنا غریب آدمی کو فقیر آدمی کو اتنا ہی حسرت ہوگی کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو بچوں تو آخرت کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بطور بدلہ کی ملے گی سامنے حاضر ہوں گے اللہ وہ اس کا بدلہ پائیں گے جو کیا ہوگا اچھا برا تو وہ بدلے کی جگہ ہے تو آخرت کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بطور بدلہ کے ملے دوسری صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بطور بقا کے ملے گی یعنی وہ وہ اچھا باقی رہے گا برا ملا ہے تو وہ برا باقی رہے گا ادھر یا ادھر بدلا ملے گا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قسم کھا کر کے یہ بات فرمائی کہ میں اس پرور کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے ٹھکانا یا جنت بنے گی یا دولت تیسری جگہ وہاں نہیں ہے تیسری جگہ وہاں نہیں ہے کہ جنت بھی نہیں دولت بھی نہیں کہ ایسا نہیں دار جنت و کہ میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد کوئی ٹھکانا نہیں یا جنت یا دو جگ تیسری جگہ وہاں نہیں ہے تو جو جگہ ملے گی وہ بطور باقا کے ملے گی یعنی وہ باقی رہے گی اب اس میں کوئی بدل بدل نہیں یا باقی نہیں کسانوں کی تکلیف ہے تھوڑی دیر میں تکلیف بڑھ جائے گی یا نہیں یا راحت ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد راحت ختم ہو جائے گی کہ نہ یہ آخرت کی صفت ہے کہ وہ بدلا کے طور پر ملے گی اور جو بدلا ملے گا وہ باقی رہے گا اس لیے جو ایش والے ہیں وہ سدا مدا ایش میں رہیں اور جو مصیبت آفت والے ہیں وہ سدا مدا آفتوں میں اور مصیبتوں میں رہیں گے ایش کو اور آفت کو ختم کرنے والی چیز دنیا میں موت تھی دنیا میں کیا تھی موت کہ موت پر ایش والے کے ایش ختم ہو جاتی ہے مصیبت والے کے مصیبت موت دے سکتا ہے اس کے پاس قدرت تھا یہ اصلی کام ہے طاقت ہماری اور محنت ہماری اپنے آخرت کے لیے ہے فکر ہماری آخرت کے لیے ہے وہی اصلی دعوت ہے صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ انما امامنا الاخرہ کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہمارے عزائم ہمارے علاقے ہمارے فیصلے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آخرت بنانی ہے وہ یہی بات ہے دین والا دین کی دعوت والا اس کی نگاہ تو آخرت ہی ہوتی ہے وہ اپنی دنیا کو آخرت کی کھیتی بناتا ہے آخرت کی کھیتی بناتا ہے جسے کھیتی اور زمین کاشکار وہ اپنی زمین سے پیداوار لیتا ہے اپنے گھر میں لاتا ہے اور گھر میں پھر آرام سے کھاتا پیتا ہے اس کے اہل عیال کھاتے پیتے ہیں وہاں پر محنت کی ہے یہاں کھانا پینا ہے گھر میں ایسے یہاں یہ آخرت کی کھیتی ہے اس کو کھیتی بنائی جائے گا اور اس سے پھر آخرت میں پھر آرام سے کھائیں گے ساری تکلیفیں جو دنیا میں آئی تھی وہ ختم ہو جائے گی ایسے ہی اگر دنیا میں آخرت نہیں بنائی دین چھوڑ دیا ہے ساری راحتیں جو دین چھوڑنے کی وجہ سے ملی تھی وہ ختم ہو گی حدیثوں میں حدیثوں میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت سمجھائیں گے ایک ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کو جنہوں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں اٹھائی راحت میں ہی زندگی اتری من میں میں زندگی اتری اللہ سے یہ آخرت سے کوئی تعلق من چاہیے ساری عمر گزر گئی کبھی کوئی گل مت دیکھی نہیں تو وہ کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم نے تو راحت دیکھی نہیں اٹھانا تو نہیں کہ تم نے کتنے راحت دیکھی دنیا کہ خدا کی قسم ہم نے تو کوئی راحت دنیا میں دیکھی نہیں ہاں یہ مثالیں سمجھائی ہے دنیا میں آخرت کا موازنہ قائم کرنے کے لیے دونوں کی راحت کی حالت کہ آخرت کے ایک جھٹکے میں ہو سکتا تھا ایسی آخرت بنانے کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہو پیاز ہجرت نصرت صبر سب کچھ کیا اور دین بنایا بہت تکلیف اٹھائی ہو بھی سبھی وفا کرو وفو دلو اللہ صاحب کے بعد صحابہ کے بارے میں یہ وہ لوگ ہیں کو میری وجہ سے میرے دل کی وجہ سے ہدایت دی گئی ہے مرنے مرنے کے ان پر حالات آئے ہیں یہ تاریخ کی ہے ان کی تاریخ کی ہے جو کہ ان پر حالات آئے ہیں دل کی وجہ سے وہ جو بھی سبھی وقاتلو وقت دلو کہ ان کو میری وجہ سے یا ان کا کوئی گناہ نہیں ہے کوئی گناہ ان کا نہیں کوئی قصور ان کا نہیں پھر ان کو کیوں سزا دی گئی پھر ان کو کیوں ستایا گیا یہ صرف اللہ کے تعلق کی وجہ سے اس نے کہا وہ ان کو میرے راستے کی وجہ سے گئی میرے کام کی وجہ سے ان کو ستایا گیا میرے کام کی وجہ سے ان کو رکاوٹیں ڈالی گئی یہ اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کی اور اپنے تابے داروں کی حمایت میں بات کر رہے ہیں کیوں کہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا ہے آخرت کے لیے کیا ہے دین کے لیے پھر بھی ان کو جتایا گیا پھر بھی ان کو مارا گیا پھر بھی ان کو حالات لائے گئے تو اب اس کا بدلہ ملنا ہے وہ جو بھی سبھیری باسد لو و دلو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو میری وجہ سے میرے دین کی وجہ سے ہدایت دی گئی ہے جیسے مہاجرین کو مہاجرین کو ہدایت دی گئی ہے اور ان کو اتنی تکلیفیں پہنچی کہ وہ ہجرت پر مجبور ہو گئے اور ہجرت کیسی ہجرت یعنی کہ خالی وطن چھوڑ دیا جو وطن بھی چھوٹ گیا اور جو کچھ وطن میں ساتھ سانسا پاٹ ہے تھکے بھی تھے لوگوں نے ستایا بھی تھا جانے والے نقصان بھی پہنچایا تھا یہ سب ہوا تھا تو کیا ہوا کہ وہ سب ختم ہو گیا بذہ لہٰذن کہ ہماری ساری تکلیفیں دشواری آج یہاں ختم ہو گئی اور کیا دیکھا کہ ربنا نہ گپور شکور اللہ کی صفات کا ظہور ہوگا اللہ کی صفات کا ظہور ہوگا ربنا لغفور شکور یوں کہے گا وہ آخرت میں مومن کو اللہ کی معرفت ہو جائے گی اللہ کو اس کی شان حفاظ سے پہچانے گا اپنے اپنے ایمان کی بقدر تو یوں کہے گا ان ربنا لغفور شکور ہمارا پالنے والا پروردگار تو بہت معاف کرنے والا ہے ہماری ساری غلطیاں عمر بھر کی معاف ہو گئی اور جو چیز کی خوب قدر کی ہے شکور کہ اللہ قدر دان ہے اللہ بننے کی نیکیوں کی قدر کرتے ہیں اسے حدیث میں ہے یاد رکھو کسی نیکی کو بھی ہلکا نہ سمجھو کسی نیکی کو بھی ہلکا نہ سمجھو کہ اللہ کے ہاں تمہارے نیکیوں کی بہت قدر ہے کسی نیکی کو حقیقت سمجھے اللہ یا حقیقت ود کاخا قبل جن بچ کہ کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو اگر کسی مسلمان کے ساتھ کندہ پیشانی سے بات کر سکتے ہو گندہ پیشانی سے مل سکتے ہو جس لے کہ مسلمان ہے یہ بھی نیکی ہے کندھا پیشانی ہنستے تیرنے سے اسے ملنا ان میں کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن یہ بھی نیکی ہے اور یہ بھی غیر معمولی ہے کیوں گندہ کے ہاں نیکیوں کی قدر ہے جسے وہ کہیں گے لغفور شکور جنت کی جنت میں اتر کر اللہ کی مغفرت کو پہچانیں گے اس کی بخشش کو پہچانیں گے کیونکہ غلطیاں بھی ہوئی تھیں قصور بھی ہوئے تھے کہ اللہ کریم ہے ہاں اللہ کریم ہے کرم کرنے والا ہے بندوں پر مخلوق پر بخشش کرنے والا ہے لو میرے خزانے اور اس سے فائدہ اٹھاؤ کھاؤ پیو فائدہ اٹھاؤ ہاتھی کو ہاتھی کے حساب سے چوٹی کو چوٹی کے حساب سے مچھلی کو مچھلی کے حساب سے ہاں ہر ایک ہر ایک کو اس کے حساب سے دیتے اور حساب بھی دیتے اللہ قریب ہے اللہ کے دین کی دعوت میں اللہ کی شفاعت پہچانی جاتی ہے کہ ہم جس خدا کی طرف بلا رہے ہیں وہ خدا کون ہے کس کی طرف بلا رہے ہو اللہ کی طرف بلا رہے ہو اللہ کون ہے اللہ کون ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ظاہر کی ہے اپنی صفات ظاہر کی ہے تاکہ اللہ کو پہچانے اللہ سے محبت کرے جی ہاں اللہ سے محبت کرے اللہ ہی محبت کے لائق ہے باقی چیزیں جو محبت کی جائیں گی وہ ختم ہو جائے گی حضور صلی اللہ فرمایا اے محمد جس سے بھی چاہو محبت کرو ایک دن جدا ہے اجازت ہے نے حضور صلی اللہ وسلم جیتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی محبت کرو ایک دن جدا ہونا ہے کا نظام ہے تو ساری محبتیں کٹ جائیں گی ایک محبت اللہ کی باقی رہے گی اس لیے ایمان کی ایمان کے راستے میں یہ بات سکھائی جاتی ہے اور سیکھنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ اس کے اطاعت کریں کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے اطاعت کرنا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب اللہ کے اطاعت کروں گا تمام نبیوں کو احتیاط کے لیے بھیجا ہے لوگوں کو احتیاط سکھاؤ اللہ کی تابے داری سکھاؤ وہ احتیاط قائم کرانے کے لیے آتے ہیں وما رسل مل رسول اللہ کہ ہم نے جب کبھی زمین پر کوئی رسول بھیجا ہے تو وہ رسول اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے احتیاط پر لاؤ لے اور نقش کی احتیاط میں سے نکالے نفس اور شیطان کی اطاعت میں سے نکلنا اور اللہ اور رسول کے اطاعت پر آنا یہ نبیوں کی دعوت اور ان کی تعلیم کی خاص بات ہے اصل مقصد یہی ہے کہ زندگیاں اطاعت پر آ جائے پھر اطاعت کے یہ بدلے ہوں گے اور وہ بدلے اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے دے گا ہاں اللہ کریم ہے ایک تو شفی ہوتا ہے وہ شخاوت سے دیتا ہے شفی ہوتا ہے وہ مانگنے پر دیتا ہے اور اپنی سخاوت سے دیتا ہے اللہ کریم ہے بغیر مانگے بھی دے بغیر مانگے دے اور اپنی شان سے دے جیسے اللہ کی شان ہے اس شان سے دے اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے اس کے خزانے بہت ہیں اس کی رحمت برکت بہت ہے اس لیے جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو وہ اپنی شان سے دیتے ہیں ایک تو ایک کسی کی ضرورت سمجھ کر دینا کہ اس کو اتنے کی ضرورت ہے یہ سخاوت کہلاتی جاتی ہے کہ اس کی اتنی ضرورت ہے اس کو راحت ہو جائے گی کہ میں اس کو دیتا ہوں یہ سچی ہے یہ بھی اچھی سمت ہے سخاوت اچھی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیچ میں بات آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو سخاوت کی بھی دعوت دی تھی کہ سخی بنو میں تو بہت مال لٹاتے تھے اس کو دیا اس کو دیا جب اسلام آیا تو تم کیسے ہو گئے شکی یہ سخاوت اچھی چیز ہے ثقافت کا سمرا جنت ہے اور بخیلی کا سمرا جہنم ہے فضائی سرکار میں پڑھ لینا بخیلی کی کیا برائی ہے اور سخاوت کی کیا فضیلت ہے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے تو سخاوت کی دعوت تھی اللہ علیہ وسلم کے شکی بنو اور سخاوت سے آگے کرم ہے یہ کرم بخش کوئی مانگے نہ مانگے کوئی دشمنی کرے کوئی دوستی کرے ہر حال میں دینا ہی دینا یہ اللہ کی شان ہے کہ دوستوں کو بھی دیں گے اور دشمنوں کو بھی دیں گے ہاں ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے دستر خان بنایا ہے کھاؤ رسکت لے لے بازاروں سے گزرو تو اس کا تصور کرنا چاہیے کہ یہ سب یہ پھلوں کی دکانیں ہیں یہ اناج کی دکانیں ہیں یہ سبزی کی دکانیں ہیں اور یہ فرنیچر کی دکانیں ہیں اور بتائیے کیا کیا ہے بازار میں تو ایک تو بازار کی زینت کو دیکھنا یہ یہ غفلت ہے اور ایک ایک اللہ کے کرم کو دیکھنا چڑھ رہا نہیں کیونکہ رسک اللہ رسک ساری میں نے جو سارا دیا ہے یہ بندوں کو بطور روزی کے دیا ہے ہاں۔ روزی میں سونا بھی ہے اور شادی بھی ہے اور سب کچھ ہے جو اللہ نے رسک رسک نے لگا ہاں۔ بازار کی چیزوں کا تصور کر کے یہ آیت سامنے ہونی چاہیے کہ یہ اللہ نے بطور رسک کے دیا ہے ان کا اتنا کمال نہیں ہے کہ یہ کماتے ہیں کہ نہیں اللہ ان کو دے رہا ہے اللہ اس کو دے رہا ہے دشمن ہے تو بھی دے رہا ہے نہیں مانتا ہے تو بھی دے رہا ہے مانتا ہے تو بھی دے رہا ہے متقی کو بھی دے گا پاس فاجد کو بھی دے گا کیوں کہ اللہ کی شان کریم ہے وہ اپنے شان کے حساب سے دیتا ہے اس لیے کریم کے ساتھ نہ شکری کرنا بڑا جرم ہے اتنا کرم اللہ تعالیٰ کا ہے پھر بھی آدمی اللہ تعالیٰ سے معاملہ صحیح نہیں کرتا قتل الانسان خو انسان ہو ماں اخبارات خو انسانوں میں اخبارات نہ کس قدر نہ شکرا ہے کس قدر نہ قدرہ ہے کہ میں کیا معاملہ کر رہا ہوں اور یہ کیا معاملہ کر رہا ہے لیکن قرآن کون پڑھے مسلمان قرآن تو پڑھتے نہیں اور پڑھتے تو سمجھتے نہیں یہ بیماری ہے یہ بیماری ہے کہ اللہ کی شان پہچاننے کے لیے اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داریوں کو پہچاننے کے لیے اللہ نے کتاب اتاری ہے اس کتاب کو کہا گیا کہ یہ کتاب یہ رہبر ہے اس کا رہبر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن لیبر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رہبر ہے اس میں یہ باتیں ہیں قدرت کو سمجھایا ہے نعمتوں کو سمجھایا ہے ذمہ داریوں کو سمجھایا ہے میری قدرت بھی دیکھو کہ میں نے کیا کیا چیزیں بتائی بنائی ہے اور میں اپنی قدرت سے کیا کیا چیزیں بنا رہا ہوں قدرت کو پہچاننے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے کہ اللہ نے کیا ہے اللہ نے کیا ہے آج کل کی بناوٹ کی چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں بھائی کہ اللہ نے کیا کیا ہے وہ نہیں دیکھتے تمہاری جانوں میں کتنی بڑی طاقت اللہ نے لگائی ہے اور کتنی بڑی نعمت تمہیں دی کی چھوٹی سی پوتلی ہے پوری دنیا کو دیکھتی ہے چھوٹا سا بھیجا ہے اندر وہ کتنے مسائل کو سمجھتا ہے دماغ سے تو بڑی بڑی نعمتیں ہیں کافی انکش ہے کیوں میں پتا تم سے میری نعمتوں کے حضرات تمہاری ذاتوں میں ہے تم دیکھتے نہیں ہو تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اس کی نعمتوں کا تذکرہ اس کی نعمتوں کو دیکھنا اس کی قدرت کو دیکھنا کہ اس نے اپنے کرم سے یہ شادی بنائی تاکہ اللہ سے ہمارا تعلق صحیح پیدا ہو جائے وہی زندگی کامیاب ہے کہ جس میں اللہ سے تعلق صحیح پیدا ہو جائے اور یہ کرنا ہے کہ اللہ سے ہمارا قدرت کے ساتھ اپنے عطاؤں کے ساتھ اپنے انعامات کے ساتھ اکیلا ہے وہ انعام کرنے والا ہے وہی دینے والا ہے ہاں۔ اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے اپنی شان میں وہ اکیلا ہے اور کہ اپنے بندوں پر مہربان ہے یہ لوگ کرایا اللہ اور رہو گم میرے بعد کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے کرایا میں نے میں بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا ہوں میں اپنے بندوں پر بالکل ظلم کرتی ہوں تو پھر کیا ہے کہ میں بندوں پر مہربان ہوں رافت اور رحمت بندوں کے ساتھ میری میری طرف سے بندوں کے ساتھ رافت ہے رحمت ہے اپنی رافت سے اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں ان کی تکلیفیں دور کرتے ہیں ہاں اور رحمت سے ان کو نعمتیں دیتے ہیں نعمتیں دیتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے اس اللہ سے تعلق جوڑنے کا نام تبلیغ ہے کہ وہ ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کے اطاعت پر لانا ہے ہاں جی۔ کہ زندگی احتاط پر آ جا یہ بڑی مایا ہے سارے انعامات جو ہوں گے اللہ کے وہ احساس پر ملیں گے ہاں جی۔ اس لیے زندگی احساس والی بنانی ہے ہاں جی، اور زندگی احساس والی بنانے میں مال کو جان کو امانت سمجھنا ہوگا کہ جو مال مجھ کو ملا ہے جو اسباب مجھ کو اللہ نے دیے ہیں جو صلاحیتیں میرے پاس ہے وہ ساری کے سارے اللہ کی امانتیں ہیں میری نہیں ہے میری نہیں ہے وہ نعمت بھی ہے امانت بھی ہے مال اولاد اور دوسری جو جو چیزیں اللہ نے دی ہے بدن کے آزا حصہ تندرستی فرصت یہ سب کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کی امانتیں بھی ہاں ایمان کا یہ تقاضا ہے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہر نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور کوئی کہنے والا نہیں ہے تمہیں بھی کم میرے متفل نہ یاد رکھو جو نحمد پہنچی ہے یا پہنچے گی وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوگی اور کسی کی طرف سے نہیں ہوگی اللہ کے امرت سے آئے گی اللہ کے فیصلے سے وہ آئے گی اور کوئی نہیں دے سکتا اللہ نہ دے تو کوئی نہیں دے گا اللہ دے تو کوئی نہیں روکے گا وہ اپنے کہنے لینے میں اکیلا ہے اس نے کہا جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے اور ایمان کی روشنی میں ہر نعمت وہ اللہ کی امانت ہے ہاں یہ بھی سمجھنا ہے کہ وہ نعمت ہے اللہ کی امانتیں خاص طور پر نعمتوں کو ہر آدمی چاہتا ہے کہ نعمتیں آوے نعمتیں آوے نعمتیں آوے کیوں کہ وہ نعمت سے ضرورتیں پوری ہوتی ہے راحتیں ملتی ہیں خواہشیں پوری ہوتی ہیں نعمت کا یہ خاصہ ہے جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک عجیب بات کہتے تھے ہاں ایک عجیب بات کہتے تھے یہ ان کی ایمانی بصیرت کی بات ہے وہ کیا کہتے تھے والوں میں وہ یہ فرماتے تھے یا تو صحابہ پڑھو تو صحابہ کے آثار ملیں گے ان کے اقوال ملیں گے ان کے حیات کے واقعات ملیں گے ان کے کاموں کی تردیلیں ملیں گی پڑے مسلمان میں تو تو ارجت نہیں ہے ہاں۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے نعمتوں کے بارے میں ورنہ تو جس ہر آدمی نعمت چاہے نعمت کے بارے میں وہ یہ کرنا دیکھیں کہ ایک آفس میں کا میرا نعمہ احتفاظوں کا میرا الماشیہ سب سے نعمت کا میل کم کا ملنا اپنی ذات کو نعمت سے ایسے بچانا جیسے اپنی ذات کو گناہ سے بچاتے مطلب نعمت کا تو آدمی دل جاتا ہے کہ ہم کو نعمتیں ملے نعمتیں ملے ان کی زندگی میں کوئی بات پیدا ہوئی تھی اپنے آپ کو دین کا پابند کرنے کی وجہ سے نبی کے طریقوں کا پابند کرنے کی وجہ سے ہاں لانون میں یہ بات کرتا وہ کہہ رہے تھے کہ نعمتوں سے اپنے آپ کو ایسا بچانا جیسے کہ گناہوں سے بچا دو اور نعمت کا ہونا بھی دل زیادہ ہے کسی بھی نعمت کے لیے کم ہے کتنے نعمت سے بھی بچو جیسے گناہوں سے بچے ہو نعمتوں کے عادی ہو گئے جب نعمتیں بڑھ جائے گی تو پھر ادھر سے کوتاہیا ہوگی اب نعمتوں کے بڑھا لیں اس لیے وہ فرماتے تھے کہ نعمتوں سے بھی اپنے آپ کو ایسا بچاؤ جیسے گناہوں سے بچاتے اللہ نے بے شک نعمتیں ہمارے لیے ہی پیدا کی ہے لیکن نعمتوں کے ذریعے سے ایسپرش بننا اس کی اجازت نہیں ہے کہ نعمتوں کے ذریعے ایسپرس بنو کے عادی بنو نا جس کے عادی نہیں بننا حضرت عمر اپنے آدمیوں سے بھی کہتے تھے ہم سے بھی کہتے تھے موٹے ہاں، چھوٹے رہو سیدھے سادے رہو اس ہاں، کے عادی نہ بنو اس لیے کہ نعمتیں سدا رہتی نہیں ہے ابھی نعمتیں ہیں پھر راجے چلی جائے گی اور ایش کے عادی ہو گئے تو اب پریشان ہو جائے گی ہاں اس نے کہا سیدھے شادی ہو یہ شوشن نعمت اللہ کر دوں یہ ان کا جملہ ہے ایک کہ سیدھے شادی ہو موٹے موٹے موٹے سوکھے رہو نعمتوں کے آدھی نہ بنو اس لیے کہ نعمتیں سدا رہتی نہیں ہے وہ تو آنی جانی ہے دین کے لیے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نعمتوں کا آدھی نہ بناؤ تو کس کا آدھی بناؤ تو حضومت فرماتے تھے اپنے آپ کو خیر کا آدھی بناؤ جب جماعتیں روانہ ہوتی تھی اور شادی لے کر جاتے تھے تو بنواتے تھے دیکھو یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں شادی میں وفا سے بنوا یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا کہ اللہ کا راستہ ہے خیر کا راستہ ہے بہترین امت ہے خیر امت تو خیر امت خیر کی عادی بنے ایک شادی میرے بہت سے ایک وہ لے کے جا رہے تھے بڑا ان کا متران کے ساتھ بڑی جماعت یہ تو ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں ان کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ یہ دعوت ہے ہماری بجائے ایش کا عادی بننے کے کہ خیر کے کاموں کا عادی بنے جی ہاں ایش کا عادی بننا تو ہر جانور بھی کر سکتا ہے کھانے پینے کا راحت کا کہ وہ ٹھیک ہے وہ دنیا کی حد تک ہے اصل کہ خیر کا عادی بنے دعوت میں یہ ہے کہ بہترین امت ہے خیر امت ہے وہ خیر کے عادی بنے کہ ان کو اپنے ایمان سے محبت ہو جاوے ہاں ایمان کی محنت کرتے کرتے اور اللہ کے اطاعت کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرتے کرتے ایمان سے محبت ہو جائے کہ میرا ایمان ہے میرا دین ہے مثلاً دعا ہے اللہ محب علین علی ایمان یا اللہ ایمان کی مجھے محبت ہے ہاں۔ جیسے مال کی محبت ہوتی ہے اولاد کی محبت ہوتی ہے دنیا کے دنیا اثرات کی محبت ہوتی ہے ایسے ہی ایمان کی محبت جب ایمان کی محبت ہوگی تو ایمان کی ترقی کی فکر بھی ہوگی ہاں کی محبت ہوتی ہے اس کی ترقی کی فکر ہوتی ہے کہ اولاد بھی زیادہ ہو مال بھی زیادہ ہو مرتبہ بھی بڑھتا رہے مال بھی بڑھتا رہے کیونکہ ان چیزوں سے محبت ہے تو اس کی ترقی کی فکر ہوتی ہے ایمان سے محبت ہوگی تو پھر ایمان کی ترقی کی بھی فکر ہوگی جسے کہا اللہ لے ایمان وہ لائیے ہو بھی بولو بھی نا کہ اللہ ایمان کی محبت ہے اور ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دیں زینت جو ہے وہ ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے ہاں۔ ترقی زینت کی وجہ یہ اس لیے اللہ سے بھلائی مانگے کہ اللہ تو بھلائی کا ارادہ کرتا تاکہ کہ ہم کو دین کی سمجھ ملے اچھا، دین کی سمجھ کی کیا علامت ہے کہ مجھ کو دین کی سمجھ مل گئی اسی کی علامت یقین کی سمجھ کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر آخرت کی فکر آ جاؤ وہی سمجھدار ہے اور کئی سمندان نفس ہو وہ عامل ماں باد الموت الکئی سمندان نفس ہو وہ عامل وامل لماب الموت یہ سمجھدار آدمی وہ ہے ماہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے یعنی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند کرے وہ ہے بابو سمجھدار صحیح سمجھ والا اور موت کے بعد جو کام آنے والا ہے وہ اپن آج کر لے کل کی کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل آئے گی کل کیا پل کی خبر نہیں ہمارے اردو میں کہتے ہیں پل کی خبر نہیں ہے کل کی بات تو الگ ہے اس لیے آج کیا کی خبر ہے دین پر عمل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ دین کے کام کو پیچھے نہ ڈالیں کہ بعد میں کریں گے بعد میں کریں گے کہ یہ بات مانا ہے اس کو تصویر کہتے ہیں عربی میں تصویر تصویر کا معنی یہ ہے کہ آج نہیں کل کریں گے ابھی نہیں رمضان کے بعد کریں گے ابھی نہیں بچوں کی شادی کی بات کریں گے یہ مرحلے آتے ہیں کام کو پیچھے ڈالے اس کو تصویر کی تصویر مت کرو بلکہ اللہ کے کام کو اور دین کے کام کو آگے رکھو امت میں اس وقت تک بھلائی رہے گی جب تک کہ وہ دین کے کاموں کو دنیا کے کاموں پر آگے کریں گی اور جب وہ دین کے کاموں کو دنیا کے کاموں کے پیچھے کر کے دنیا کو آگے کر کے میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی یہ لکھا ہوا ہے یہ ہدایت کی دعوت ہے کہ اپنے دین کے کاموں کو آگے کرو دین آگے رہے دین رہبری کرے دین رہبری نہیں کرے گا دین پیچھے رہے ابھی دنیا رہبری کرے گی اور دنیا رہبری کر کے دھوکے میں ڈالے گی دنیا کا کام ہی دھوکہ دینا ہے دنیا اللہ متا غرور یہ دنیا کی کیا کہ دھوکے کا سامان ہے دھوکے کا سامان ہونے کا کیا مطلب ہے مطلب دھوکے کا سامان ہونے کا کیا مطلب ہے کہ دھوکے کا سامان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باقی کو چھوڑ کر پانی میں لگ جانا پانی کی وجہ سے باقی کو چھوڑ دینا یہ دھوکا کیا غلط باقی رہنے والی ہے ایک ایک چیز آخرت کی باقی رہے گی اور دنیا کی ایک چیز ہاں۔ ایک ایک چیز بنا ہوگی فنا ہونے والے کی تو فکر کی اور باقی رہنے والے کی فکر نہیں کی یہ دھوکے میں گیا یہ جو باقی رہنے والی ہے وہ ہاتھ سے آئے گی اور جو بنا ہونے والی وہ تو خود ہی بنا ہو جائے گی تو اب یہ نہایت کا ہوگا اس کا کچھ نہیں ہے پیچھے کا یہ لوگے کا سامان ہے تو ایمان کی روشنی جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ آدمی دنیا کے دھوکے اس کو کھلتے ہیں کہ بھائی یہ دھوکے کی بات ہے یہ کھوٹ کی بات ہے یہ نفے کی بات ہے اس لیے حکم ہے کہ دین کے کام کو آگے بڑھو دنیا کے دین کے لیے سب کا کرو دین کے لیے آگے بڑھو اور اپنی جان مال کو اللہ کی امانت سمجھو یہ دعوت ہے کہ جو جان مال اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ اللہ کی امانتیں ہیں اور یہ امانتیں کیوں دی ہے دو وجہ سے دی ہے دو وجہ سے دی ہے ایک تو یہ ساری امانتیں جو نعمتیں ہیں امتحان کے لیے دی ہے کہ کون اس میں لگ کر اللہ کو یاد رکھتا ہے کون اس میں لگ کر اللہ کو بھولتا ہے یہ امتحان ہے یہ امتحان ہے اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے ایمان اور یقین کی ضرورت ہے جتنا ایمان یقین بنے گا اتنا آدمی اس امتحان میں کامیاب ہوگا اگر ایمان یقین میں کمزوری ہے تو یہ فیل ہو جائے گا اس کے اپنے تقاضے غالب آ جائیں گے اور دین کے تقاضے پیچھے ہو جائیں گے اور اندر یقین ہے خدا کا خوف ہے آخرت کی فکر ہے تو وہ دین کے تقاضے کو آگے رکھے گا وہ دنیا کے تقاضے کو پیچھے کرے گا یہی حکم ہے دنیا کے چھوڑنے کا ہم کو حکم نہیں دیا ہے کہ دنیا چھوڑ دو مسجد میں بیٹھ جاؤ چنا دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے ہماری شریعت میں یہ حکم نہیں ہے کہ دنیا چھوڑو بچے بیوی گھر کچھ نہیں کہنا چاہیے بچے بیوی کے بھی احکام دیے ہیں گھروں کے بھی احکام دیے ہیں سب چیزوں کے احکام دیے ہیں اگر چھوڑانا ہوتا تو اسے حکم کیوں دیتے اس لیے چھوڑانا مقصود نہیں ہے بلکہ اسباب میں احکام کو جاری کرنا ہے اسباب میں احکام کو جاری کرو تاکہ اسباب دین بن جائے دیکھو جو سبب ملے اس سبب کا حکم اس کو علم و ذکر کہتے ہیں علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے کہ جو سبب ملے اس سبب کا حکم دیکھو کہ اس سبب کا کیا حکم ہے حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے جیسے دنیا میں کاروبار کرو لائسنس لو لائسنس لے کر کرو لائسنس لے کر کرو گے تو اسباب کے استعمال میں گار نہیں بنو گے اپنے اسباب کو بغیر لائسنس کے استعمال کرو گے تو حکومت تمہیں گار قرار دے گی یہ بندوق رکھی ہے کیوں کہ میں بڑا زمیندار ہوں بڑا کاروبار ہے تو میری حفاظت کے لیے زمین بندوق یہ ٹھیک ہے بندوق رکھو اپنی حفاظت کے لیے بندوق رکھو لیکن بندوق کا لائسنس لو ہاں، گاڑی ہے ضرور چلاؤ لیکن گاڑی کا لائسنس لو یہ دستور ہے یہ دستور ہے دنیا میں لائسنس لو لائسنس مل جائے گا لائسنس مل جائے گا پورے آدم کے حساب سے لائسنس ملے گا مل جائے گا راستہ ہے اور بغیر لائسنس کے کرو گے تو کہ بالکل گنا ہوگا تو لائسنس کیا لو مطلب ہے کہ تمہاری حکومت کے قانون کی رعایت سے زندگی ہو ملک میں گزارو حکومت کے قانون کے راستے سے ملک میں زندگی گزارو تو یہ ملک لیج نہیں سیکھے گا تو وہ اس کے سامنے اللہ کے حکامی نہیں ہے اپنی مرضی سے گزارا کرے گا جس یہ صحیح نہیں اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے دین سیکھے گا تو حق ادا کرے گا دین نہیں سیکھے گا تو حق ادا نہیں کرے گا حق مرے گا ایک مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی اور فرمایا سنو دنیا کے لوگ اپنے اسباب کے لحاظ سے چار قسم کے ہیں دنیا کے لوگ اپنے اسباب کے لحاظ سے چار قسم کے ہیں ایک قسم وہ ہے کہ جن کو اللہ نے دنیا کے اسباب دیے مال اولاد اور جو جو دنیا کے اسباب کہلاتے ہیں تندرستی وہ دیا اور ان اسباب کے ساتھ انہوں نے دین بھی لیا ہے اسے دنیا کے اسباب لیے ہیں دین بھی لیا دین لینا ضروری ہے تو یہ قسم جو ہے کہ دنیا کے اسباب بھی لیے اور دین بھی سیکھا دین بھی لیا تو ان کا رویہ یہ ہوگا کہ وہ اسباب میں ایسی زندگی گزاریں گے کہ ایک طرف وہ اللہ کا حق بھی ادا کریں گے اور ایک طرف اللہ کے مفلوں کا اور بندوں کا حق بھی ادا کریں گے یہ پہلی قسم ہے جن کو اللہ نے دنیا کے اسباب دیے اور انہوں نے دین بھی اپنی زندگی میں اتارا دین سیکھا دین سیکھنے کی وجہ سے اور دین ہونے کی وجہ سے انہوں نے دنیا کے اسباب میں حقوق کی ادائیگی کی فکر کی یہی اللہ کا حق ہے کہ جن کے جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہوتے ہیں جتنے تعلقات اتنے حقوق یہ ہمارا دین ہے یہ ہمارے دین میں یہ بات ہے کہ جتنے تعلقات جتنے حقوق پہلا تعلق اللہ کا ہوتا ہے سب سے اللہ عمان کا بھلے جب اللہ اسے پہلے کوئی نہیں تو پہلا حق کس کا اللہ کا پہلا حق اللہ کا وہ ادا کیا جائے گا اس علم میں یہ بات ہے کہ دین سیکھا ہے دین لیا ہے تو یہ پہلے سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرے گا اللہ پر صحیح ایمان اللہ پر صحیح یقین اللہ کے ساتھ صحیح گمان اور اللہ کے ساتھ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ یقین رکھو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے کوئی تو کوئی کچھ کرنے کے ساتھ اللہ نہ چاہے اللہ کے ساتھ صحیح یقین صحیح گمان حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو اللہ سے اچھا گمان رکھو اللہ سے اچھی امیدیں رکھو اللہ کی بشارتیں سنو اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے اپنے انعامات کی خبر دیتا ہے اللہ کے انعامات سوچو اللہ کے انعامات کو دیکھو اللہ سے اچھا گما کرو تاکہ میں قوت آگے کیونکہ اعتاد مطلوب ہے تو یہ بات سکھائی آپ کو تاکہ جو جو ہم پر اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں وہ ادا کیے جائیں تو پہلی قسم ہو کہ جن کو اللہ نے دنیا کے اسباب دیے اور انہوں نے اللہ کا دین بھی اپنی زندگی میں حاصل کیا وہ دین حاصل ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اسباب میں حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارتے اپنا بھی حق اور جن کے تعلقات ہیں اتنا حقوق فرمایا یہ قسم دنیا میں بہترین قسم ہے کہ وہ اللہ کو بھی پہچانتے ہیں اور حقوق کو بھی پہچانتے ہیں یہ دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الحجور ہے ہمارے اندر صرف عبادت نہیں ہے کہ خالی عبادت کرو عبادت تو ہے وہ تو اللہ کا حق ہے وہ تو بڑا حق ہے اس کے علاوہ جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں اس لیے مسلمانوں کو خاص طور سے یہ حکم دیا ہے کہ انصاف سے زندگی گزارو انصاف ہوگا تو حق ادا ہوگا ظلم ہوگا تو انصاف ظلم ہوگا تو حق ادا نہیں ہوگا کون قبوت کہ تمہاری زندگی کیسے ہو انصاف کے ساتھ پورے پورے قائم رہو تاکہ حقوق ادا ہو جائے وہ کیا پہلی قسم کہ انہوں نے دین بھی لیا دین بھی سیکھا اور اللہ نے ان کو دنیا کے مال متا اسما بھی دیے دین کی روشنی میں وہ اپنے مال متا میں ایسی زندگی گزارتے ہیں ایک طرف وہ اللہ کا حق بھی ادا دنیا میں یہ قسم بہترین قسم ہے ایک طرف وہ اللہ کا حق بھی ادا کر رہے ہیں مکڑوں کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور یہ نعمت ان کو دین سیکھنے کی وجہ سے نہیں ہے چیز سیکھنے کی اہمیت بتائیے دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ ان کو اللہ نے دنیا کے اسباب زیادہ نہیں دیے یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے اسباب کو تقسیم کیا ہے ہاں دنیا قیامت تک رہے گی اور اس میں عمر کو تقسیم کیا ہے ہاں کسی کو کم عمر دی کسی کو زیادہ عمر دی اس طرح ہر ایک اپنی اپنی عمر قیامت تک کے زمانے تک میں ختم کر کے چلے جائیں گے تو عمریں بھی تقسیم ہوئی ہیں کم زیادہ طرح اس کی روزی بھی تقسیم ہو جائے مال کسی کو کم کسی کو زیادہ تو دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کو اللہ نے دنیا تھوڑی دی ہے اسباب زیادہ نہیں دی ہے لیکن ان کے پاس دین ہے کبھی دنیا تھوڑی ہوتی ہے تو گھبرانا نہیں چاہیے اور مالداری کے حوث میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ تناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے الحمد للہ حکم ہے کہ اس کے آخر میں یہ بات ہے کہ اس دنیا کی نہ کرے جی۔ جو اللہ نے دیا ہے اس کو قناط کرے تو اللہ نے دنیا کے جواب ڈھونڈ دیے لیکن اس کے پاس دین ہے تو وہ اس کی تمنا یہ ہے کہ اگر اللہ مجھے زیادہ اسباب دے گا تو میں بھی ایسی زندگی گزاروں گا جیسے وہ گزار رہا ہے اللہ کا حق بھی دیکھ رہا ہے مخلوق کا حق بھی دیکھ رہا ہے تو آپ نے فرمایا یہ دونوں بھی ثواب اور فضیلت کے برابر برابر ہے چاہے اس بات دنیا تھوڑی ہے لیکن اپنے دین کی وجہ سے وہ یہ فضیلت کما رہا ہے اصل اصل تو اپنی اپنی دنیا سے بن بنانی ہے اور تیسرے قسم وہ ہے جن کو دنیا خوب ملی ہے اور دین ان کے پاس ہے نہیں ہاں۔ دین ان کے پاس ہے نہیں دنیا خوب ملی ہے وہ خوش ہے کہ ہمارے پاس دنیا ہے اور دین نہ ہونے کی وجہ سے ان کا سارا استعمال اپنے خواہشوں پر ہو رہا ہے سارا استعمال اپنی منچائی پر ہو رہا ہے اور مایا یہ دنیا میں بدترین قسم ہے کہ ان کی ان کی ساری صلاحیتیں اپنی خواہشوں پر جا رہی ہے جانور کی طرح اور مایا یہ بدترین قسم ہے ہاں۔ چوتھی قسم کہ جن کو تو دنیا کے اسباب ملے اور نہ ندیل لیا ہاں یہ چوتھی قسم دین نہیں لیا اور دنیا کے قدرت سے نہیں لیا تو ہے کہ اگر مجھ کو دنیا کے اسباب ملے تو میں ایسی زندگی گزاروں جیسے یہ گزار رہا ہے اپنے ایش میں کہ یہ دونوں اپنی بربادی میں برابر ہے ان کی نیت بھی یہی ہے اور ان کا تاریخ اور وطیرہ بھی یہی ہے کہ یہ دونوں برابر ہے تو دنیا کے اسباب کے لحاظ یہ چار قسم بنائی ایک چارٹ بنایا چارٹ تاکہ ہر مسلمان اس چارٹ میں اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کس کس خانے میں ہوں اس چارٹ کے بہترین خانے میں ہوں کہ بدترین خانے میں ہوں یہ نبی ہوتے ہیں ماں باپ ذرا بچوں کو سمجھاتے ہیں مہربان باپ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے کام کی باتیں بتاتا ہے میں اپنی باتیں پہلے زمانے میں اب خیر ہر جگہ گھڑی ہو گئی دیواروں میں وہ بڑے بڑے گھنٹے ہوتے تھے مجھے گھڑی دیکھنا نہ آ رہے تو میرے ابا نے کو گھڑی دیکھنے سکھایا یہ گھڑی اس طرح دیکھتے ہیں جی ہاں۔ اس کے دو سوئیاں ہیں ایک سوئی کا یہ کام ہے دوسرے کام ہے تو باپ اپنے اولاد کو سکھاتا ہے ایسے ہی نبی کہ نبی باپ کی طرح سے فرماتے ہیں میں تمہارے لیے باپ کی طرح سے اور ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں ہم مہاتو نومنی یہ ہمارے تعلقات بتائیں تو یہ بات رسول صلی اللہ کو اس لیے سکھا رہی ہے کہ میں تمہارے لیے قائم مقام ایسا ہوں جیسے بات ہوتا ہے انا کا ہاں۔ میں تمہارے لیے کمجرہ باپ کے ہوں باپ کی یہ ذمہ داری باپ کی شفقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو آگاہ کرے ہاں۔ نقصان سے اور نفے کے راستے پر ڈالے تاکہ نفع کما رہے اور نقصان سے آگاہ رہے تو پہ آنا لگوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے اللہ نے ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کے احسان کیا ہے لقد من اللہ یہ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے آنند کے لیے رحمت ہے لیکن ہمارے لیے خصوصی بات کہی ہے اللہ نے کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اگر مانگے ایک بڑی چیز دی ہے وہ کیا دیا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے رسول بھیجا جو ہمارے رہبر ہیں ہمارے رہبر ہیں ہمارے خیر خاں ہیں ہماری دنیا آخرت کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری امت کی دنیا آخرت بہتر سے بہتر ہو جائے یہ پیچھے نہ رہے یہ دنیا کے دھوکے میں نہ رہے دنیا کو دنیا سمجھے اور دین کو دین سمجھے آخرت کو آخرت سمجھے اس لیے دین کی سمجھ دی ہے ایسے ایسے مثالیں دے کر کے اس لیے میرے بھائیوں اصل زندگی وہ تو دینی زندگی ہے اصل تو دین ہے زندگی میں جو طریقے ہیں دین کے وہ اصل ہے اور قیام کے لحاظ سے اصل آخرت ہے وہ ختم نہیں ہوگی وغیرہ قیام ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا اللہ آخرا اللہ کوئی زندگی نہیں سوائے آخرت کی زندگی وہ باقی رہے گی اس لیے اصل زندگی آخرت کی ہے اور اصل مقصد دین ہے کہ اپنی دین سے اپنے دین سے اپنی دنیا میں آخرت بناؤ یہ دعوت ہے وقت ابھی ماں آتا کر نہ اللہ نے تو اس کو جو دنیا دی ہے اسے تو اپنی آخرت بنا لے یہ بات کارون سے کہی گئی تھی کیونکہ اللہ نے اس کو بہت دنیا دی تھی بہت مال دیا تھا تو اس کو یہ دعوت دی ہے یہ رہبری کی ہے کہ تو اپنی دنیا سے آخرت بنا پھر یہ بات اللہ نے ہمارے لیے اپنے کلام میں اتاری اس کو تو یہ رہبری دی تھی اور ساری دنیا کے مالداروں کو سمجھانے کے لیے بنانے والا نادان ہے کہ پانی سے پانی بنا رہا ہے اور دنیا سے آخرت بنانے والا سمجھدار ہے کہ پانی سے باقی کا باقی بنا رہا ہے یہ دنیا پانی ہے لیکن اس کی وجہ سے ایک باقی رہنے والی چیز بنا رہا ہے یہ سمجھدار ہے ہلکا یہ سمندان نفس ہوا بادل یہ سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے یعنی اپنے آپ کو اللہ کے رضا والے کاموں میں لگاوے کہ اللہ کس بات سے راضی ہے کہ اللہ تو دین سے راضی ہے بے دینی سے راضی نہیں ہے بے دینی سے راضی نہیں ہے اور بے دینی سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا چاہے حاکم ہو چاہے تاجر ہو چاہے زمیندار ہو چاہے اوزار بے دینی سے کوئی کامیاب نہیں ہوگا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ دین اسلام کے علاوہ اور کوئی طریقہ لے کر آئے گا اللہ فرما ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے ہرگز پسند نہیں کریں گے اور وہ ہمیشہ کے نقصان میں اتر گیا کیوں کہ بتی نہیں ہے اس لیے کامیابی کا اصل راستہ جو ہم کو دیا ہے وہ ہمارا دین ہے اس دین کو پہلے تو اپنی زندگی میں اتارنے کی ذمہ داری ہے حضرت فرماتے ہیں دوائیں کہ دوائیں اندر اترے گی تو فائدہ ہوگا آنکھ کی دوا آنکھ میں جاوے تو آنکھ کو فائدہ ہوگا کان کی دوا کان میں جاوے تو کان کو فائدہ ہوگا پیٹ کی دوا پیٹ میں جاوے تو پیٹ میں فائدہ ہوگا کہ دوا یہ دوا تو اندر اتارنے کے لیے کہ اندر اترے فائدہ نہیں تو فائدہ نہیں ایسے تین زندگیوں میں آوے کیا دلوں میں یقین بنے دلوں میں خدا کا خوف ہے وہ افشا کو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں اللہ سے خشیت اور خوف اللہ کی تابے داری پر لے جاوے تقوا اور خدا کا خوف اللہ کی نافرمانی سے بچاوے یہ دونوں باتیں صحیح محنت سے حاصل ہوتی ہے کیا ملا الحمدللہ الحمد للہ یقین ملا آخرت کا اللہ کا اور خدا کا خوف ملا اب خدا کے خوف کی وجہ سے اب حکم کو نہیں توڑے گا طریقے کو نہیں چھوڑے گا ڈر رہا ہے اور یقین ہے ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ آئے گا موت پر ساری باتیں رہے ہوں گے تو یقین ادا پر جماتا ہے اور تقوا نافرمانی سے بچاتا ہے خدوان امن امتفا فتح مذہب یہ بشارت ہے یہ شہروں میں بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان اور تقوی والی بنا رہے یعنی ایک طرف یقین پیدا کرے دوسری طرف خدا کا خوف پیدا کرے تو پھر کیا ہوگا کہ برکات ہم پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے اللہ تو بعد میں ملے گا پہلے برکتیں ملے گی ایمان کی تاثیر ہے ایمان آتا ہے تو ایمان کی برکتیں آتی ہیں وہ تو صلی علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت سے برکتیں شروع ہو گئی تھی ابھی آپ نے کام نہیں شروع کیا اپنی دعوت کا تعلیم کا آپ کے وجود سے ہی برکت شروع ہو گئی ہاں ایسا فرماتے تھے جس نبی کے پیدا ہوتے ہی برکتیں شروع ہو گئی بھلے آدمی ہو اگر اس نبی کا کام کرو گے تو کتنی برکت ہوگی ابھی تو وہ پیدا ہوئے انہوں نے کام نہیں کیا برکتیں شروع ہو گئی تنگیاں ختم ہو گئی ہاں کیوں کہ نبی رحمت وجود نہ تو جس نبی کے پیدا ہوتے ہی جب برکتیں شروع ہو گئی ہے تو اگر اس نبی کا کام کرو گے تو کتنی برکت ہوگی کتنے خیر ہوگی اوکے نبی کا کام نہیں ہوا تو پھر کوئی خیر ہی نہیں ہے پھر کوئی خیر نہیں ہے اس لیے میرے دوستوں اس محنت کا تقاضا یہی ہے کہ ہماری زندگی کہ اللہ کے احساس والی بنے اور جان کو مال کو اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی نعمت بھی سمجھنا ہے اللہ کی امانت بھی سمجھنا ہے کہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ نعمت ہے بے شک لیکن وہ امانت بھی ہے اور وہ امانتیں اس لیے سونپی ہے کہ امانت کے ذریعے سے حقوق ادا کر کے پھر ہم سے بھی لوگ اللہ کہتے ہیں یہ چیزیں تم کو امانت دی ہے فلاں فلاں حق ہے یہ حق ادا کر کے پھر ہم سے بھی رولا پھر ہم اس حق کا بدلا دیں گے تم کو اور وہ بہترین بدلا ہوگا بہترین بدلا ہوگا کیوں یہ حق ادا کر کے آئے ہیں اس لیے کہا عمل کرنے والوں کا بدلہ تو بہت ہی بہتر ہوگا بتایا نہیں ہے ایسے تو اللہ کو استفاد کرے یا گناہ بھی معافی مانگے اس کو بھی اللہ جنت میں اتارے گی پہلی امتوں کو بھی جنت ملے گی پہلی امت ہے جو نبیوں کے ساتھ چلی وہ بھی جنت میں جائے گی ہمارے یہاں بھی تو وہ استفاد کرے اپنے سارے گناہ ہو کے معافی مانگے اور اللہ اللہ تعالیٰ میں بتا دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے جو عزر و انعام دیں گے کہ وہ تو عمل کرنے والوں کے لیے انہوں نے اپنی کارگزاریاں اپنی ذمہ داریاں صحیح بنائی ہے ایمان والی اخلاص والی تقوی والی کہ ہاں انہیں میں عزر حامی لیے قرآن پڑھو یہ مقبرہ کے بعد کہ عمل کرنے والوں کا جو اجر ہوگا یہ تو ان کی کارگزاریاں ان کی قربانیاں دیکھ کر بہتر سے بہتر بنا کر کے دیا جائے گا نئے مہاجر العامل بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ عمل کرنے والوں کا انعام تو بہت بڑا ہوگا اب چیز کو اللہ بڑا کہے بہتر کا یا وہ کہتے ہو کے اسے حضور نے فرمایا اب شروع بشارتیں سنو بشارتیں اور فضیلتیں دیکھا کرو سنا کرو ہاں کہ یہ بشارت ہے یہ فضیلتیں ہمتیں بڑھائے گی آگے بڑھائے گی اللہ سے امیدوار بنائے گی فضیلت سنیے ہے اور ابھی لو خوش رہو وہ ہم اور امیدوار رہو اللہ سے امیدوار رہو وہ اتنا امید نہ بنے اللہ سے کتنا ہی گزر کیا ہو اللہ بہت بڑے ہیں وہ معاف کر دیں گے اس نے کہا کہ سنا کرو فضیلت سنا کرو تاکہ کام میں آگے بڑھنے کی سزا پیدا ہوئے جتنے فضائل کا جان ہوگا اتنا آدمی کمائے گا فضائل کا جان نہیں ہوتا تو پھر نیکی کمانے میں سستی اور کوتا ہوتی ہے اس لیے ہم کو فضائل سے لگایا بشارا تو چاہے شروع بھی رہو خوش رہو ہم میں لوگ اور امیدوار رہو اللہ سے نہ امید نہ بنو امیدوار رہو اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ وہ حالات تمہیں خوش کر دیں گے یہ بشارت ہی ہے وہاں میں لوگ امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے جب کام کرتے ہو تو امیدوار بھی رہو کہ ہم نے اللہ کا کام کیا ہے دین پر چلے ہیں وہ دین کے تقاضے پورے کیے ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ سے اچھے رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات لائے گا جو تمہیں خوش کر دے گا یہ بڑی بات کہی ہے اس لیے مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کا کام بھی کرے اللہ سے امیدوار بھی رہے نا امید نہ بنے حالات عدل سے بدلتے رہتے ہیں کوئی نا امید نہ بنے ہاں گنر بھی معاف ہو جائیں گے اور نیکی اور نیکی کا بدلہ اللہ بڑا چڑھا کر دیں گے اللہ کا دستور ہے گنا معاف کر دیں گے اور نیکی کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیں گے ہاں اس لیے کہا کہ کوئی نا امید نہ بنے امیدوار رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ جو تمہیں خوش کریں گے حالات بدل جائیں گے اس میں کوئی حالات سے کر کر کام نہ چھوڑے اور حالات سے صحیح کرنے کے لیے کام نہ کرے بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے حالات بدلنے والے ہیں اللہ حالات بدلنے کے جیسے رات کو دن سے بدلتے ہیں دن کو رات سے بدلتے ہیں جوانی کو بڑھاپے سے بدلتے ہیں بچپنے کو جوانی سے بدلتے ہیں یہ حالات ہے دنیا میں ایسے ہی دین کے حالات میں اللہ بدلے کوئی ناؤمی سے بنے اللہ اچھے حالات ڈالے گا یہ امیدوار رہو اللہ اللہ سے اور کام کرو ہاں۔ اور فرمایا مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے فقیر ہو جاؤ گے کہ نہیں کام ہی ایسا دیا ہے برکت والا ہاں برکت والا کام دیا ہے تو فرمایا مجھے تمہارے غریب فقیر ہونے کا اندیشہ نہیں ہے ہاں مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ بس دنیا کھل جائے گی اس کی ضرورت اور تم پنچ اور خدا وہ ہوں تقواہ ہوں کہ جو پتا کرو وہ اپنی رنگ سے ہدایت کا راستہ اختیار کریں گے اللہ انہیں ہدایت بھی رکھیں گے اور ان کو اپنا تقوا دیں گے اور جب تکوا مل گیا تو ساری مدد حاصل ہو گئی ساری آسانیاں حاصل ہو گئی تقوا اسی نعمت ہے اس راستے کے انعامات میں سے یہ ہے کہ صحابہ کو تقوا ملا تھا کیا ملا تھا کہ تقوا ملا تھا حضمت اور ناجد اللہ نے ان کو تقوا دیا ہے اس لیے ہم مال کے محتاج نہیں ہیں کیوں کہ اللہ تقوی والوں کے کام بنائے گا ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمان ناوس نے کہا کہ بیت المال میں جتنا مال آتا ہے سب آپ لوٹا دیتے ہیں دے دیتے ہیں تو بیت المال خالی ہوتا ہے ضرورتیں پیش آتی ہے اجتماعی ضرورتیں آپ نے فرمایا کہ تمہاری زبان کا شیطان بول رہا ہے کہ ہماری ضرورتیں اٹکے گی ہماری ضرورتیں نہیں اٹکے گی یہ فرمایا اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے کہ اللہ نے ہم کو تقوا دیا ہے اللہ نے ہم کو اپنا ڈر دیا ہے ہاں، جس کا جو تقوی سے زندگی گزارے گا اس کے لیے کیا بشارت ہے کہ اللہ اس کو ہر تنگی میں سے نکال دیں گے ہر مشکل کو آسان کریں گے اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے وہ خواب و خیر میں دے اسی طرح سے تم کہ تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے کہ مال ختم ہو جائے گا تو پریشان ہوگی کہ مال ختم ہونے دو مال کو ختم کرنے کے خرچ کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو تقوا دیا تو اس کے مطلب یہ تھا کہ ایک کے کام کے مزید نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تابے داری کے نتیجے میں اللہ نے ان کو تقوا دیا وہی اثر ہے کہ زندگیوں میں تقوا آئے پھر آدمی حقوق ادا کرنے والا بنے گا فضائل حاصل کرنے والا بنے گا اپنی آخرت بنانے والے سمجھے گا اور تین اور اپنے مال جان کو اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کرے گا اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں کہ پاک زندگی میں ہو جائے گی پاک زندگی پاک زندگی کا وعدہ ہے من اور میرا سا رنکا وہ حیات طیبہ جو لوگ ایمان لا کر اچھے عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے یہ وعدہ ہے کہ زندگی پاک زندگی میں رہے گی یہ پریشانیوں سے پاک ہوگی ہاں دوسری غلط چیزوں سے زندگیاں پاک ہوگی پاک زندگی رہیں گے دلوں میں چین رہے گا آپس میں الفت محبت ہوگی دعاؤں میں قبولیت ہوگی اسباب میں برکت ہوگی یہ پاک زندگی کے آثار ہے باغ زندگی میں کیا ملے گا یہ ملے گا حیات طیبہ ہے بدلو حیات طیبہ ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک پاک زندگی رہیں گے اس کے یہ اثرات ہوں گے یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایمان اور عمل پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو بتانا اس راستے کی رہبری فرمائیے اس امت کو اور قیامت تک ہم کو اللہ نے ہم کو اپنے دین کا اور قرآن کا وارث بنایا ہے ہم دین کے اور قرآن کے وارث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور قرآن ہمارے اوپر چھوڑا ہے کہ میں نے یہ چیز تمہارے اوپر چھوڑی ہے ہم اس کے وارث ہیں ہاں دین کے وارث ہیں ہم قرآن کے وارث ہیں قرآن رہبر ہے دین راستہ ہے راستہ بھی چاہیے رہبر بھی چاہیے تو قرآن کریم کو رہبر بنایا دین کو راستہ بنایا اور آج ہی سبھی یہ میرا راستہ ہے یہ اللہ نے ہم کو دیا ہے اب اس کا کیا تقاضا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی قرآن والی بنے زندگی دین والی بنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی بنے اتنے مشہور ڈراتے تھے لوگوں کو کہ یاد رکھو نبی کی سنتیں چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے نبی کی سنتیں چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے نبی کی سنتوں کو دیکھا کرو میں کمانے میں عبادت میں کھیلنے میں اوڑھنے میں ہم کو طریقے دیے وہ سنت کہتے ہیں یہ وہ سنت کیا رکھو دین سیکھو اور دین سیکھنا ہے اور دین کی مدد بھی کرنی ہے مسلمان کے دن میں دین سیکھے اپنے آپ کو دین پر قائم کرے اور اپنے دین کا مددگار بنے یہ دو کام ہمارے ذمے جو ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے ذمے ہے اپنا دین سیکھ کر کے اپنی زندگی صحیح بنا کر اس پر قائم رہنا یہ یعنی نہیں کبھی کرے کبھی نہ کرے قائم نہیں موت تک حکم ہے کہ موت تک قائم رہو تو قائم رہنا استقامت پیدا کرنا یہ ہمارے ذمے ہے دوسرا کام ہم اپنے دین کے مددگار بنیں گے اپنے دین کو پانی پہنچائیں گے جتنا زمین والا زمین کو پانی دیتا ہے اسے نصرت نصرت ہمارے پانی دینے سے کہ اپنے دین کو پانی دو ایسی محنت کرو کہ لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے ایسی محنت کرو کہ لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے چلنا آسان ہو گیا وہ انسار کے طریقے پر ہے مددگار ہیں دین کے مددگار ہیں دین کے انسار کے طریقے پر ہے کہ انصار نے ایسا ساتھ دیا کہ لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو گیا جو لوگ مدینے آئے ان کی خدمتیں کی ان کے ساتھ اظہار کا معاملہ کیا ان کا کام میں بھی ساتھ دیا ان کی ضرورتوں میں ان کا ساتھ دیا نصرت یہ نصرت کا دروازہ اللہ نے قیامت تک کھلا ہوا ہے ہجرت تو مدینہ کی طرف بند ہو گئی کیونکہ مکہ فتح ہو گیا لیکن نصرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے آج بھی ایک ایک مسلمان سے نصرت کا تقاضا ہے جو اللہ منقول ونسا اللہ اے ایمان والو اے ایمان والو اپنے دل کے مددگار رہو یہ اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار رہو جیسے ایمان والوں کو نماز پڑھنے کا زکات دینے کا اور فلائی ادا کرنے کا حکم ہے وہ ادا کرنے ہیں ہم کو ایسے ہی اپنے دین کی مدد ہی کرنی ہے مل جل کر اللہ کے دین کی مدد کریں ہاں کہ ہمارے کام دین کی مدد کے ہیں آپس کے مشورے سے ہیں آپ یہ تاکہ مل جل کر مددگار بنے مل جل کر اگر مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو نصرت کی وجہ سے دین پر اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا نصرت کی یہ برکت ہے یا نصرت کریں گے دین کے مددگار بنیں بنے گے تو ہمارے اپنے قدم بھی دین پر جمیں گے نصرت چھوٹ جائے گی اس سے پانی زمین کو نہیں ملا ہے تو زمین والے کو بھی کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اس نے پانی ہی نہیں دیا ہے اور پانی دے تو زمین سے بہت کچھ ملے گا تو نصرت کا اصلی مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دن کو پانی دیں کیسے محنت کریں کہ ہمارے لیے دوسروں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے دین سیکھیں دین سکھانا دین سیکھنے کی دعوت دینا ہاں اس راستے کی ناگواریاں برداشت کر لینا تو اس سے راستہ کھلے گا تھوڑی سی ناگواریاں بھی آتی ہے وہ قربانیاں بنتی ہیں اس کا بھی بدلہ ملے گا یہ بشارت ہے اس لیے میرے دوستوں یہ ہماری زندگی کا اصلی کام ہے اپنی جال سے دیندار بننا اور اپنی جال سے دین کی مدد کرنا مل جل کر کے یہ ہمارا کام ہے اس بھی پیدا کرو اپنے دل کے مددگار بھی رہو تو ہم سب اس کی نیتیں کریں کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ دونوں کام کرنے کہ اپنے دین پر قائم بھی رہنا ہے حالات آئیں گے جائیں گے لیکن دین پر قائم رہنا ہے جیسے موسم آتے سردی کا روزہ گرمی کا روزہ سردی کی نمازیں گرمی کی نمازیں سردی کا گرمی کا تو حالات آئیں گے لیکن لیکن اپنے دین پر قائم رہنا ہے حالات گزر جائیں گے اور جو عمل کیا ہے وہ باقی رہے گا کیا اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ کی مدد آنے کی وجہ سے لوگوں کا رجوع اللہ کی طرف ہوگا ہماری مدد کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا ہم جس کی دعوت دیتے وہ اب لوگ اس کو ماننے والے اس کے لینے والے بن گئے ورائی تنہا یا تو کلو دین اللہ یا فوج اللہ کی مدد آئے گی تو آپ دیکھو گے کہ لوگ فوج تر فوج اللہ کی طرف آ رہے ہیں کا تو یہ منظر ہے جب مدد آئے گی تو لوگ ذوق اور لوک اللہ کی طرف آئیں گے یہ مدد کی علامت ہے ہم مدد کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو اپنی طرف پھیریں گے اور خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے تو بھیا اپنے جان اللہ ادلا کر خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے والا بنا رہے اس کے لیے میرے دوستوں اپنے جان مال سے اپنی ذات سے اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کرنا ہے اور جو جو تقاضے دین کے آئے ہیں الحمد للہ ہزار تقاضے پورے کرنے والے ہیں ذمہ داریاں لینے والے ہیں اس لیے آپ کو تقاضے دیے جائیں گے ذمہ داریاں لی جائے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد ہوگی المال فتح المون حدیث ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی اور وجہ سے یہ بھی ہے کہ دعاؤں میں قبولیت آ جائے گی اسباب میں برکت آئے گی اللہ میں محبت آ جائے گی جتنے اچھے حالات ہیں وہ اس کام سے وابستہ ہیں جو نبی لے کر آئے تھے نبیوں کے کام کی وجہ سے حالات درست ہوتے ہیں رحمتیں آتی ہے یہ کام اٹھ جاتا ہے تو مشکلات کھڑی ہو جاتی ہے اس لیے میرے اس کے لیے نیتیں کریں کہ انشاءاللہ اس کو کریں گے اور کرتے رہیں گے اور دوسروں کو دعوت بھی رہیں گے اور جو جو تقاضے ہمارے ذمہ دار ہمارے سامنے رکھیں گے ہم اپنے جان مال سے انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے تو اس کے لیے تیار ہے جی، ہاں کون کون تیار ہے جی، ماشاء اللہ اب جو جو جگہ دے دیے جائیں اس کو